تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا اور وہی ہے بڑا نہ آ چکانی درست فیصلہ کرنی والا سب کچھ جانتا